وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور یہ تو اے نبی آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں پھر تو یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرنا پاتے جیسا دستور ان کا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے سامعی نبینیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام جانے کا مشورہ دیا کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو ملک شام چلا جانا چاہیے وہی نبیوں کا وطن ہے اس شہر مدینہ کو چھوڑ دینا چاہیے اس پر یہ آیت اتری لیکن یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے اور مدینہ میں آپ کی رہائش اس کے بعد ہوئی ہے کہتے ہیں کہ تبوک کے بارے میں یہ آیت اتری ہے یہودیوں کے کہنے سے کہ شام جو نبیوں کی اور محشر کی زمین ہے آپ کو وہیں رہنا چاہیے اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو وہاں چلے جائیے آپ نے انہیں ایک حد تک سچا سمجھا غزوہ تبوک سے آپ کی نیت یہی تھی لیکن تبو پہنچتے ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اتری اس کے بعد کہ صورت ختم کر دی گئی تھی وہ ان قیدو سے تحویلا تک اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے کی واپسی کا حکم دیا اور فرمایا وہیں آپ کی موت اور زندگی وہیں سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے لیکن اس کی صنعت بھی نظر سے خالی نہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک نہیں تبو کا غزوہ یہود کے کہنے سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں فرمایا قاتل اللّین النا من الکفار یعنی جو کفار تمہارے ارد گرد ہیں ان سے جہاد کرو اور آیت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ایسے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینا منظور کر لیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر انتیس ہے اور وجہ اس غزوے کی یہ تھی کہ آپ کے جو اصحاب رضی اللہ عنہم جنگ موتا میں شہید کر دیے گئے تھے ان کا بدلہ لیا جائے واللہ عالم ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافروں کا وہ ارادہ ہے جو انہوں نے مکے سے جلا وطن کرنے کے بارے میں کیا تھا چنانچہ یہی ہوا بھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو نکالا پھر یہ بھی وہاں زیادہ مدت نہ گزار سکے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کو غالب کیا ڈیڑھ سال ہی گزرا تھا کہ بدر کی لڑائی بغیر کسی تیاری اور اطلاع کے اچانک ہو گئی اور وہیں کافروں کا اور کفر کا دھڑ ٹوٹ گیا ان کے شریف اور رئیس تہ طے ہوئے ان کی شان و شوکت خاک میں مل گئی ان کے سردار قید میں آ گئے پس فرمایا کہ یہی عادت پہلے سے جاری ہے اگلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کفار نے جب انہیں تنگ کیا اور دیس نکال دیا پھر وہ بھی بچ نہ سکے اللہ کے عذاب نے انہیں غارت اور بے نشان کر دیا ہاں چونکہ ہمارے پیغمبر رسول رحمت تھے اس لیے کوئی آسمانی عام عذاب ان کافروں پر نہ آیا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آت نمبر تینتیس میں فرمایا و اللَّهُ کرم وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی آپ کی موجودگی میں اے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ کریں گے